بسم اللہ الرحمن روحی شروع اللہ تعالیٰ کا نام لال جڑو بے بہا مہربان مجرے مالو ہے سبح للہ ما فی فی السماوات وما الارض وهو العزیز الحکیم جڑی چیز اسمانوں میں تے جڑی زمین میں ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں تو وہ زبردست ہے حکمت آلو ہے هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله حصونهم من الله الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ويتا ہے جس نے اہل کتاب کا کافر پہلی واری کٹھا کر گئے انہوں نے کہاں تے کٹ چھوڑیا تھا تھارو خیال بھی نہیں تھو جب نگلیں گا تو انہوں نے وہ بھی خیال یو تھو یہ انہوں کا قلعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ تے بچا لیں گا پھر اللہ تعالیٰ کو عذاب انہوں پر اتوں آ پیو جتوں انہوں کو خیال بھی نہیں تھو تے اللہ تعالیٰ نے انہوں کا دلوں میں روب کال چھوڑیو وہ اپنا ہی کرانا اپنا ہاتھوں نال تے ایمان آلاں گا ہاتھوں نال اجاڑ رہا تھا پھر اے اکھاں والو عبرت حاصل کرو ولولا ان وكتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار تو جے کدے اللہ تعالیٰ نے انہوں پر جلا وطنی نہ لکھی بھی بیا تاں وہ انہوں دنیا میں ہی سزا دیا اور آخرت مت ہے انہوں واسطہ جہنم وہ عذاب ہے ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب یو اس گلوں کیوں جے انہوں نے اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی تے جڑو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے پھر اللہ تعالیٰ بھی یقینا سخت سزا دین آلو ہے ما قطعتم من لینة او تردتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ فبإذن الله وليخزي الفاسقين خجوراں جڑا بوٹا تونے کپ شوڑیا یا تونے وے جڑاں اوپر کھڑا رہن دیتا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم نال ہوگو تو اس گلنو تانجے وہ نا فرمانا نا ذریر کرے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط رسله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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ داراں تے یتیماں اور مسکیناں نالے مسافروں واسطے ہے تانجے یہ مال تھارا مالدارا مائیں نہ پھر تو رہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں تم وہ لے لیو تو وہ تونا جس نے ٹھاکیں چھوڑ چھوڑو اس نے تو وہ تونا جس نے ٹھاک اس اسے تم رک جاؤ تو اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دین لو ہے للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون مال ان غریباں ماجراں واسطے ہے جڑا اپنا طرح سے نالے اپنا مال سے کٹ دیتا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو فضل تو اس کی رضامندی لوڑے تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں یہی لوگ سچائیں والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تے انہوں واسطے جنہ نے مہاجران تے پہلا ہی مدینہ پاک نہ اپنو گھر بنا لیو تھو تے ایمان لے آیا تھا وے انہاں نال محبت کریں جڑا ہجرت کر گئے انہاں کولے آویں تو وہ اپنا دلاما اس چیز کی کئی ضرورت نہیں صحیح کرتا جڑی انہا مہاجرانہ دیتی جائے تو وہ مہاجرانہ اپنے اوپر ترجیح دیں پویں آپ کتنا ہی ضرورت مند میں تو جڑو اپنا نفس کی حرستیں بچ گیو پھر عیسائی لوگ تے کامیاب ہونا لائیں والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تو یہ مال ان لوگوں واسطے ہے جڑا انہ تے بعد آویں گا جڑا دعا منگیں گا جی ربا تو ہونا بخش دے تے مارا انہ پانیاں نہ جڑا مارا تے پہلا ایمان لے آیا ہے تے تو مارا دلوں میں ایمان آلنگی طرفوں کھوٹ پیدا نہ ہون دئیے ربا بے شک تم بڑی شفقت آلو مچ رہے مالو ہے ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم والله يشهد انهم لكاذبون کیوں تو نے ان منافق اندر نہیں تک کیوں جڑا اہل کتاب گا اپنا کافر پائیاں نہ کی تھا کہ جے کدے تم اتوں کڈیا گیا تا ہم بھی ضرور تھارے نال و نال نگل جاں گا ہم تھارا بارہ ماں کدے بھی کسی کی گل نہیں منسا تو جے تھارے نال لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تھاری مدد کروں گا تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہی ہے جی یہ بالکل جھوٹا ہے جایا اخرجوا لا يخرجون معهم وا اوت لولا سو ہوں والا انہاں کی مدد ور آویں گا تاں یہ کنڈ پھیر گا نس جائیں گا پھر انہاں کی مدد نہیں کی جاتے لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِعَلَّ مسلمانوں تھارو ڈر انہاں کا دلاما اللہ تعالیٰ کا ڈر تے میں زیادہ سخت ہے یو اس گلوں کیوں جے کیوں نہ سمجھ لو کہ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وہ سارا رل گئے بھی تھارا نال جنگ نہیں کر سکتا ورکیلہ علی محفوظ بستیاں ماں یا پھر کندہ میں پچھے تھے انہوں کی لڑائی آپس میں بڑی سخت ہے تم انہاں کٹھا سمجھیں ور انہاں کا دل کنی کنی ہے یو اس گلوں جے یہ اسا لوگ ہیں جڑا عقل تے کم نہیں لیتا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم إن مثال انہاں لوکاں جئی ہے انہاں کی مثال انہاں ہی لوکاں جئی ہے جنہاں نے انہاں تے پہلا جنہاں نے انہاں تے کچھ ہی پہلا اپنا کیا وہ مذہب چکھیو تھو پھر انہاں واسطے دردناک عذاب ہے انہاں کی مثال انہاں ہی لوکاں جئی ہے جنہاں نے انہاں تے کچھ ہی پہلا اپنا کیا وہ مذہب چکھیو تھو تو انہاں واسطے دردناک عذاب ہے كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين إنني مثال شیتان جی ہے کہ وہ انسان نہ کہے جسو کفر کر پھر جس کڑی وہ کفر کر لیا شیطان کہے میرو تیرا نال کوئی واسطہ نہیں منت جہانا کا رب اللہ تعالیٰ تے ڈر لگے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وذلك جزاء الظالمين چھیکر دعا ہوئیو انجام ہوگو کہ وہ جہنم میں گیا تو صدا اس سے مرے گا تو ظلم کرن آلانگی یہی سزا ہے یا ایوہ الذین آمنوا الله الله الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن خبير بما تعملون اے ایمان لو اللہ تعالیٰ تے ڈرو ہر شخص نہ دیکھ لینو چاہیے جو اس نے پلکے وقت اگے کے ٹوری ہوئے تو اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رو تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نہ یقین اس کی خبر ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تے تم انہاں لوکاروں نہ ہو جائیوں جنہاں نے اللہ تعالیٰ نہ بسار شوڑیو پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں نہ وہ اپنو آپ بھی پلا شوڑیو یہی لوگ نہ فرمانے لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ دوزخ میں جان والا تے جنت میں جان والا برابر نہیں ہو سکتا جنتی لوگ ہی تے کامیابی حاصل کرنے والا ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون جے کدے ہم یہ قرآن کسے پہاڑ ور نازل کرتا تا تم اس نہ دیکھتا جے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نال دبے جاتو تے پھنجڑ پھنجڑ ہو جاتو تو ہم یہ مثال لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ سوچیں سمجھیں واللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم وہ اللہ ہی ہے جس نے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اولے تے باندھے سب کچھ جان نالو ہے وہ بے بہا مہربان مچھرے مالو ہے هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وہ اللہ ہی ہے جس سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بادشاہ ہے مجھ سچو ہے ہر عیب تے سلامت ہے امن دین والوں ہے حفاظت کرنے والوں ہے غالب ہے زبردست ہے عظمت آلو ہے اللہ تعالیٰ ان شرک سے بالکل پاک ہے هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وہی اللہ ہے پیدا کرنا لو وجود بخشن آلو شکل بنان آلو اس جگہ سونا سونا نہ ہے اسمانہ گی تو زمین گی ساری چیز اس سے گی تسبیح بیان کریں تو وہ غالب ہے حکمت آلو ہے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نام جڑو بے با مہربان مجرم والو ہے یا ہلوین امن تت تلقون اولی اتمد تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل اے ایمان آلیو تم میرا دشمنانا تے خود اپنا دشمنانا دوست نہ بناو تم تے ان در میر محبت کا سنیا پیجیں حالانکہ وہ اس سچا دین کو انکار کر گئے ہیں جڑوں کے تھارا کھولے آئے ہوئے ہیں وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا تتنوی بس اس گلنو جلاوطن کریں جے تم اپنا پالنہار اللہ تعالیٰ ور ایمان لے آیا ہیں جد تم میرا رستہ میں جہاد کرن واسطے پھر میری رضا کھٹن واسطے نکلے آئیں پھر انہ نال دوستی کیوں لامیں تم انہ در اولے اولے دوستی کا سنیا ہو رہے حالانکہ تم جو کچھ چھپا گئے کریں تو جو کچھ بندے بندے کریں ہوں سب نہ خوب جانوں تو جڑو آدمی میں تھارا بچوں ایسو کرے گو وہ یقین صدہ رستہ تھی ترنج گیو اِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءٍ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ جے کہتے تم انہاں قابو ماں آجیں تم وہ تھارا دشمن ہو جائیں گا تے تکلیف دین واسطہ ہے تھارا ور اپنا ہاتھ بھی چلاویں گا تے اپنی زبان بھی تے وہ یائی چاہویں جے تم کسے را کافر ہو جائیں لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قیامت کے تیڑے تھاری رشتہ رشتے داری تھاری الاد تھارے کچھ بھی کم نہیں آتے وہ آپ تھارے بشکار فیصلو کر دیا وہ کہ تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ اس نے دیکھ رہے ہوئے قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء رب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اے مسلمانوں تھارا وقت ہے ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دا سنگیاں وہ طریق کوئی بہترین نمونو ہے جس ویلے کہ انہاں نے اپنی قوم کا لوکاں نہ کیو جی ہم تھارا تے اور انہاں چیزاں تے جنہاں کی تم اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے عبادت کریں اب ہم بالکل نہیں منتا مارے اور تھارے بشکار ہمیشہ کھلم کھلا دشمنی بغض ہوگی جی توڑی جی تم ایک اللہ تعالیٰ ور ایمان لے آویں سوائے ابراہیم علیہ السلام کی اس گل گئے جیڑی انہوں نے اپنا باپ نہ کہی تھی جی ہوں تیرا واسطے ضرور بخشش کی دعا منگوں گو ور منہ اللہ تعالیٰ گئے تیرا واسطے اختیار کسے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 جڑو منہ موڑ لیا گو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً بے پرواہ ہے ہے صرف مالک عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ اللہ دینئی تم وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ اللہ ہو سکے جے نیڑ اللہ تعالیٰ تھارے لوکاں لوگ بشکار جنہ نال تھاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے تے اللہ تعالیٰ بڑی قدرت آلو ہے اللہ تعالیٰ خوب بخشن آلو مجھ مہربان ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم يحب المقسطين جنہ لوکاں نے تھارا نال دین کا بارہ ماں لڑائی نہیں کی تنہ انہوں نے تم تھارا کھنا تے کڑیا انہوں نال چنگو برتا کرن انہوں نال چنگو برتا کرن تے تے انصاف و سلوک کرن تے اللہ تعالیٰ تنہ نہیں ٹھاک بے شک اللہ تعالیٰ انصاف و برتا کرن آلان نال محبت کرے إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون اللہ تعالیٰ تے تونا بس انہ لوگ کناری دوستی کرن تے ٹھاک ہے نے دین کا بارہ ماں تھارا نال لڑائی کی تے جنہ نے تم تھارا کران تے کڈیا تے جنہ نے تونا جلا وطن کرن ماں مدد کی تے جڑا لوگ کسا کافران نال دوستی کریں پھر وہی ظالمیں يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن والله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم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 شوڑیں تے تم کافر کال سریاں نال اپنا نکاح ماں تے تم کافر کال سریاں نال اپنا نکاح میں روک گئے نہ رکھو نے جڑو خرچو کی تم وہ منگ لیو تو ان اپنو خرچو منگ لینو چاہیے یو اللہ تعالیٰ کو فیصلو ہے جڑو وہ تھارے بشکار کر رہے ہوئے اللہ جان نالو حکمت ہے وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم مؤمنون تو جے کدے تھاری بیویاں بچوں کئی بیوی کافروں کو لے چلی جائے پھر تھاری باری آ جائے تا تم انہا لوکانا جنہ کی بیوی چلی گئی ہیں اتنو دے دیو جتنو انہا نے خرچ کیو تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رو جس ور کے تم ایمان لے آیا ہیں یا ایوہا يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ولی مسلمان کال سری تھارا کولا بیعت کرن واسطے آویں اس گلور جبے اللہ تعالیٰ نال کسے نہ شریک نہیں کرسیں تو چوری نہیں کرسیں تو زنا نہیں کرسیں تو اپنی اولاد نہ قتل نہیں کرسیں تو وے اپنا اتھانتے پیرا اگے کوئی بہتان نہیں بنا گئے کسے نیکی کا کام تھاری نافرمانی نہیں نہیں سیں پھر تم انہ کو بیت لے لیو انہ ان بخشش کی دعا کرو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنا لو مجھ مہربان ہے تتولوا قوما غضب الله عليهم قد قد يئسوا يئسوا من من من الآخرة الآخرة كما يئس الكفار خر یسل ایمان آلیو تم ان لوگوں دوست نہ بناؤ جنور اللہ تعالیٰ کو غضب ہوئے وہ آخرت نے اس طرح نا امید ہو گیا ہے جس طرح کافر قبر قبر آلنگا پیدا ہونے تے نا امید ہو گیا ہے صدق اللہ العظیم